بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زہری اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل اکویشنس میں بار بار بتاتا ہوں کہ ہم آرڈنری ڈفرینشیل اکویشنس پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے پہلے سترہ لیکچرز میں differential equation of first order پڑھی اور اب differential equation of higher order پڑھ رہے ہیں آج لیکچر نمبر اٹھارہ یا لیکچر نمبر ایٹین ہے اس کے اندر ہم ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشنس کے بارے میں فردر معلومات حاصل کریں گے اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ ڈفرینشیل اکویشن جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ طریقہ کار ہم حاصل کر رہے ہیں اس کو ہم کیسے اپلائی کر سکیں گے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا lecture formally lecture number eighteen آج کا لیکچر میں نے کچھ اس طریقے سے آرگنائز کیا ہے کہ پہلے بتائیں کہ آج ہم نے کرنا کیا ہے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو ہم differential equation of higher order کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا مختلف کمپونیٹس ہوتے ہیں اس کو کیسے ہم سالو کرتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو آج کا لیکچر کچھ اس طریقے سے آرگنائز کروں گا کہ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو جو ہم نے پہلے کور کر لیا اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بعد کوئی نئی چیز جو آج ہم نے پڑھنی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے بعد کچھ ایگزامپلس ہوں گی اور ایگزامپلس کے بعد پھر ایک دفعہ ریویژن ہوگا تو آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے کیا ٹاپک ہے جو آج کا لیکچر ہے وہ بیس کر رہا ہے اسی کے اوپر وہ کیا چیز ہے آپ کے پاس میتھڈ آف انڈیٹرمنٹ کافیشنس اور آج ایک نئی چیز رکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ اینیلیٹر آپریٹر یعنی کہ آج کا جو لیکچر یہ آخری جو دو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اینیلیٹر آپریٹر میتھڈ یا اینیلیٹر آپریٹر اپروچ اب یہ جو لفظ ہے اینیلیٹر اس سے خوف آتا ہے اس سے ڈر آتا ہے اینیلیٹر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ختم کر دینا کسی چیز کو بند کر کے مار دینا تو کچھ اسی طریقے سے ہم ڈفرینشیل اکویشن کے بارے میں بھی یہاں پر پڑھیں گے یہ ایک ایسا آپریٹر ہوگا جو بڑا خطرناک ہوگا جو ڈفرینشیل اکویشن کو ٹرانسفارم کر دے گا تو یہ جو ٹاپکس ہم کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم پرٹیکولر انٹیگرل یا پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس تین میتھڈس میں نے آپ کو بتایا تھے پہلا میتھڈ جو تھا ہمارے پاس سپر پوزیشن پرنسپل تھا دوسرا یہ اینڈیلیٹر آپریٹر میتھڈ ہے اور تیسرا ہم ایک اور کریں گے ان ایک لیکچر کے بعد جس کو ہم ویریشن آف پیرامیٹر میتھڈ کہتے ہیں وہ بھی ہم کریں گے تو آج کا لیکچر اینڈیلیٹر آپریٹر کے اوپر بیس کرتا ہے تو پہلے ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں اور ریوائز کرنے کے بعد پھر جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو اس سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کریں گے یہ جو ہمارا لیکچر ہے آپریٹر میتھڈ اس کو میں نے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے آج میں خالی آپریٹر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور نیکسٹ ٹائم اور اس کو اپلائی کروں گا نیکسٹ ٹائم سالو کرنے کے لیے پرٹیکولر سولوشن کے لیے پرٹیکولر انٹیگرل کے لیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے ایک چھوٹے سے ریویژن کے ساتھ ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن میں کیا کچھ تھا اس کو ذرا سا تھوڑا سا دیکھ لیں میں ہائر آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہائر آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن جب آپ کے پاس ہے تو ڈفرینشیل آپریٹر جو ہوتا ہے آپ کے پاس ڈی بائی ڈی ایکس ٹھیک ہے اس کی جو ہے اس کا آرڈر آپ کو ہائر آرڈر ہوتا ہے یعنی کیا مطلب ہے کہ فرسٹ آرڈر ڈیفرنشیل اکویشن میں ہمارے پاس خالی d y by d x تھا اب ہمارے پاس d two y by d x square بھی موجود ہے d cube y by d x cube بھی موجود ہے and d four y by d x four بھی موجود ہے and so on so forth d to the power n y over d x to the power n بھی موجود ہے تو یہ ہمارے پاس differential equation of higher order یا اینتھ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہوتی ہے اور ایک موسٹ جنرل ڈفرینشیل اکویشن کے اندر کیسے لکھتے تھے ہم a n d to the power n y over d x to the power n plus a n minus one d to the power n minus one y over d x to the power n minus one and so on so forth اور لاسٹ ٹرم اس میں ہوتی تھی plus a naught y is equal to right hand side پہ جی ایکس اس کو ہم کہتے ہیں non homogeneous linear differential equation اب اگر اس کے اندر آپ کے پاس a naught a one a two up to a n یہ کانسٹنٹ ہے تو یہ ہوگی non homogeneous differential equation with constant coefficients اگر آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جی ایکس جو فنکشن ہے وہ زیرو ہو تو آپ کے پاس یہ اکویشن بن جاتی ہے homogeneous differential equation homogeneous differential equation کو سالو کرنا قدرے آسان ہے جبکہ نان ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن کو سالو کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نان ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن اب لاسٹ ٹائم جو ہم نے بتایا تھا اس میں کہا تھا کہ non homogeneous differential equation with constant coefficients کو سالو کرنے کے دو اسٹیپس ہوتے ہیں پہلے اسٹیپ میں ہم کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرتے ہیں اور دوسرے اسٹیپ کے اندر ہم پرٹیکولر سولوشن معلوم کرتے ہیں کمپلیمنٹری فنکشن معلوم کرنے کا طریقہ کار بڑا آسان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آگزلری اکویشن معلوم کرتے ہیں آگزلری اکویشن معلوم کرنے کے بعد اس کے روٹس معلوم کرتے ہیں روٹس معلوم کرنے کے بعد ہم سولوشن لکھ دیتے ہیں تین طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے اندر کہ اگر آپ کے پاس روٹس ریئل اور اکول ہیں تو آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہے اگر روٹس ریئل اور ڈسٹنکٹ ہیں اس کا دوسرا طریقہ کار ہے اور روٹس اگر آپ کے پاس کمپلیکس ہیں تو اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے اور اگر اس کے اندر کمبائنڈ قسم کے آپ کے پاس روٹس آ جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ سیکنڈ آرڈر کی ڈیفرنشیل اکویشن ہوگی ہائر آرڈر کی بھی ہو سکتی ہے تو جتنے بھی روٹس آئیں اس طریقے سے اس کا آپ سولوشن لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کمپلیمنٹری فنکشن آ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے پرٹیکولر انٹیگر معلوم کرنا ہوتا ہے یا اسے ہم کیا کہتے ہیں ایک اور اس کا بھی ہم نے نام دیا تھا پرٹیکولر سولوشن یعنی وائی پی جس کو ہم کہتے ہیں وہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے last time superposition principle کے تحت معلوم کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جی ایکس جو فنکشن ہے وہ کس طرح کا فنکشن ہے یا تو ایک پالینومیل فنکشن ہو سکتا ہے یا ایک ایکسپورینشیل فنکشن ہو سکتا ہے یا trigonometric function of the form of sine m x cos m x ہو سکتا ہے اگر یہ طریقہ کار یہ چار چیزیں موجود ہیں یا ان کے کوئی کمبنیشن موجود ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں سپر پوزیشن پرنسپل سے ان کو سالو کر سکتے ہیں لیکن اتفاق سے اگر آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جی ایکس ٹین ایکس کے برابر آ جائے تو شاید آپ اس طریقے سے اس کو سالو نہیں کر سکیں گے وہ ہم کسی وقت بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ ٹین ایکس اگر آ جائے تو کس طرح سے اس کو سالو کریں گے ٹھیک ہے تو یہ یہاں تک ہم نے سپر پوزیشن پرنسپل کے تحت پرٹیکولر سولوشن معلوم کر لیا تھا یا ہم نے پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کر لیا تھا جب ہمارے پاس پرٹیکولر سولوشن آ جاتا ہے تو ہم کمپلیٹ سولوشن لکھ لیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس y is equal to y c plus y p تو یہ جناب آپ کے پاس کمپلیٹ سولوشن آ جائے گا اور اگر اتفاق سے یہ آپ کے پاس انیشل ویلو پرابلم آ جائے یا باؤنڈری ویلو پرابلم آ جائے تو وہاں سے آپ جو بھی آپ کے پاس کانسٹینٹ ہیں c one c two c three ان کی ویلوز معلوم کر سکتے ہیں تو یہ یہاں تک تو سارا ریویژن تھا اب یہ ریویژن کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہم پڑھیں گے یہ جو میں نے آپ کو ساری چیزیں ریوائز کی یہ آپ نے اپنی ورک گردانی بھی کر لی ہوگی اور دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے یہی چیزیں پیچھے کی تھی شاید ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ اسٹیپس مس ہو گیا ہو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر کچھ ڈیفینیشنس ہوں گی کچھ نئے اصول ہوں گے جب بھی ہم کوئی نئے نیا سبجیکٹ شروع کرتے ہیں نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ کیا ہے یہ ٹاپک کیا ہے ٹائٹل کیا ہے جب ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے کچھ rules of the game define کرتے ہیں رولس آف دا گیمس کی مراد کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور سے جب ہم نے آپ کو میٹرسز بتائی تھی میٹریس ایک نئی چیز میں نے یہاں پہ بتائی یا ڈیٹرمنٹ ہم نے آپ کو بتائے تھے رونسکین تو کر رہے ہیں نا اس کے اندر ہم نے ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے کچھ رولس تھے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے کس کو ڈیفائن کرتے ہیں ڈیٹرمنٹ کس کو کہتے ہیں اس کی روز کیا ہوتی ہیں اس کے کالمس کیا ہوتے ہیں کب ڈیٹرمنٹ کی ویلو زیرو ہو جاتی ہے اس کو کب ایکسپینڈ کرتے ہیں اس کے آرڈر کیا ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو ابھی ہم نے ایک ورڈ استعمال کیا تھا وہ تھا اینہیلیٹر آپریٹر اس کو ہم ڈیفائن کریں گے اس کی ہم کچھ پراپرٹیز دیکھیں گے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم اس کو کیوں ڈیفائن کر رہے ہیں کیا پرپز ہے کیا اس سے کچھ آسانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یا یہ ہمارے لیے یوزفل ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ اب ٹاپک ہے جیسے میں نے پہلے بتایا آج زیادہ تر ہم ڈسکس کریں گے یہی ڈفرینشیل آپریٹر کے اوپر یا اینیلیٹر آپریٹر کے بارے میں اور اس کے بعد نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کی اپلیکیشن ہوگی to find the indeterminate coefficient ٹھیک ہے we proceed further to towards our lecture اور دیکھتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے جناب نیکسٹ سلائڈ ہمارے پاس ہے کیا آگے ہمارے پاس نئی سلائڈ ڈفرینشیل آپریٹر کے بارے میں اگر آپ پیچھے دیکھیں تو کچھ ڈفرینشیل آپریٹر کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے یہ بہت دفعہ ہم d y by d x لکھتے آ رہے ہیں اور d y by d x اس کے اندر چار لیٹر استعمال ہوتے ہیں d y by d x اور ایک اور لکیر بھی بیچ کو ڈیوائڈ کرتی ہوئی اس کو ہم کیا کریں گے تھوڑا سا سمپلیفائڈ طریقے سے ریپرزینٹ کریں گے ایک نوٹیشن ہے کیپٹل ڈی وائی آپ کو یاد ہوگا لاسٹ جب میں لیکچر دے رہا تھا آپ کو بتا رہا تھا جہاں پہ کانسٹنٹ ہم اے بی سی اور ڈی رکھتے تھے سپر پوزیشن پرنسپل پہ تو میں نے آپ کو وارن کیا تھا کہ ڈی اب زیادہ وہاں پہ کانسٹنٹ کے طور سے استعمال نہ کریں کیونکہ اب یہ ڈفرینشیل آپریٹر کے تحت یا ڈیفرنشل آپریٹر کے طور پر ہم استعمال کریں گے یعنی ڈی کیپٹل جو ہوگا وہ کس کو ریپرزینٹ کرے گا ڈی بائی ڈی ایکس کو یا in other word d by d x is being represent by capital D تو d y by d x کیا ہو جائے گا بڑا سمپل سی بات ہے کہ ڈی کیپٹل وائی کے برابر ہو جائے گا نا d capital y y is equal to d by d x اسی طریقے سے ہمارے پاس d two y by d x square جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے d by d x of d y by d x ٹھیک ہے کیا میں نے کہا کہ d two y by d x square کس کے برابر ہوتا ہے d by d x of d y by d x اب d y by d x تو ہم نے ابھی ڈی وائی کے برابر کہا تھا اور ڈی بائی ڈی ایکس کو ہم نے ڈیفائن کر دیا ڈی کے برابر تو d two y by d x square کس کے برابر ہو جائے گا d square y d square y اور ڈی یہاں پر کیپٹل ہے یہ چیزیں یہاں پر پیچھے آپ کو اسکرین میں نظر آ رہی ہوں گی اسی طریقے سے آپ اگر آپ کے پاس ڈی کیوب وائی اور ڈی ایکس کیوب ہے تو وہ کس کے برابر ہو جائے گا d capital cube y and so on so forth اور اسی طریقے سے آرڈر کا بھی جو آپ کے پاس آپریٹر ہوگا وہ ہوگا d to the power n y اور d x to the power n یہ آپ کے پاس کس کے برابر آ جائے گا ڈی کیپٹل این وائی کے برابر تو سو فار سو گڈ یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن آ گئی یہ ہمارے پاس نوٹیشن آ گئی تو کبھی اگر آپ کے پاس ڈی آج کے بعد سے نظر آئے تو اس کو یہی پرزیوم کیا گا کہ یہ d y d by d x کے برابر ہے یہ کانسٹنٹ نہیں ہے اگر کسی جگہ آپ کانسٹنٹ لگانے کی کوشش کریں تو ڈی کی جگہ ای e لگا لیں ایف لگا لیں الفا لگا لیں بیٹا لگا لیں لیکن اس ڈی کو اوائڈ کیجیے گا تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ایک ڈفرینشیل آپریٹر کے طور سے آئے گا تو اب اس کے بعد ہم آگے فردر پروسیڈ کرتے ہیں نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے اب ہم جب ہم نے ڈیفائن کر لیا ایک آپریٹر ڈفرینشیل آپریٹر تو یہ کیوں ڈیفائن کیا تھا تاکہ ہماری جو ڈفرینشیل اکویشن ہے وہ آسانی کے ساتھ لکھی جا سکے پڑھی جا سکے اور ڈینوٹ کی جا سکے مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس ایک ڈیفرنشیل اکویشن ہے لکھی ہے d two y by d x square plus four y is equal to sine x d two y by d x square plus four y is equal to sine x اگر یہ اکویشن لکھی ہوئی ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا یہ ڈی اسکوائر وائی یعنی ڈی اسکوائر کون سا d capital v d square y plus four y is equal to sine x یا اس کو لکھ سکتے ہیں d square plus four with in bracket outside y is equal to sine x تو یہ دیکھیں ڈیفرنشیل اکویشن جو اوپر نیچے کر کے بڑی ساری لکھنی ہوتی تھی وہ ہم نے چھوٹی فارم میں لکھ دی ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈفرینشیل اکویشن کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس ڈفرینشیل آپریٹر کے ٹرمس میں یعنی کہ یہ جو ہم نے ڈفرینشیل آپریٹر ڈیفائن کیا ہے یہ ہمیں ہیلپ کر رہا ہے اپنی اکویشن کو آسان یا سہل طریقے سے لکھنے میں اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب الجبرائک مینیپولیشن کرنی پڑے تو وہ آسان ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ ہم کبھی آگزلری اکویشن لکھ رہے ہوتے ہیں کبھی بار بار ڈفرینشیل اکویشن لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس کافی سہولت ہو جائے گی اب یہ ڈفرینشیل آپریٹر جب ہم نے ڈیفائن کر دیا تو اس کی کچھ پراپرٹیز بھی ہوں گی کس قسم کی پراپرٹی ہوں گی کہ یہ ون اوور ڈی ہم لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے ون اوور ڈی کیا ریپرزینٹ کرے گا ون اوور ڈی کو ریپرزینٹ کرے گا اگر ڈی ریپرزینٹ کر رہا ہے ڈی بائی ڈی ایکس کو تو ون اوور ڈی انٹیگرل کو ریپرزینٹ کرے گا کیا صحیح ہے یا غلط ہے ون اوور ڈی اسکوائر کس کو ریپرزینٹ کرے گا ٹوائس کو کرے گا یا نہیں کرے گا اسی طریقے سے کچھ اور الجبرائی پراپرٹیز ہوتی ہیں کیا یہ ایسوسیٹو پراپرٹی ہولڈ کرتا ہے اب ایسوسیٹو پراپرٹی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الجبرا کی ٹرم ہے کیا یہ کمپٹیٹ پراپرٹی ہولڈ کرتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس دو ڈیفرنشیل آپریٹر دیے ہوئے ہیں ایک ڈی ون ہے اور ایک ڈی ٹو ہے تو کیا ڈی ون ڈی ٹو برابر ہوتا ہے ڈی ٹو ڈی ون کے اسی طریقے سے پراپرٹی ہوتی ہے لینئر یا لینئرٹی کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ کیا یہ جو ڈیفرنشیل آپریٹر ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کیا یہ لینئر ہے یا نہیں ہے تو اس قسم کی چیزیں آگے کرتے ہیں اپنے ڈسکشن کو فارملائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنشیل آپریٹر کس طریقے سے بہیو کریں گے ٹھیک ہے لیٹس پروسیڈ فردر اب ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں تاکہ جس سے یہ پتا چلے کہ ڈفرینشیل آپریٹر کو استعمال کرتے ہوئے ہم اگر ڈفرینشیل اکویشن کے اندر اس نوٹیشن کو استعمال کریں تو ہماری ڈفرینشیل اکویشن جو ہے وہ سہل ہو جاتی ہے آسان ہو جاتی ہے تو ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں یہ آپ کی اسکرین پر یہاں پیچھے آئے گی دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن جو بنی ہے یہ کیا ہے y double dash plus y dash plus two y is equal to five x minus three ٹھیک ہے اب یہ ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کے اندر d two y by d x square بھی آ جائے گا اور d y by d x بھی آ جائے گا اور خالی وائی بھی آ جائے گا کیا اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں کیا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں d square plus two d plus one with in bracket multiplied by y is equal to five x minus three اب میں نے تو یہ کہا تھا کہ d square plus d plus two multiplied by y یہ multiplied by y mathematically صحیح نہیں ہے یہ آپ کی کنوینئنس کے لیے کیونکہ میں لکھ نہیں رہا ہوں اور بریکٹ بند نہیں کر رہا ہوں تو اس لیے میں نے ملٹی پلائڈ بائی وائی کہا تھا لیکن یہ ہو گیا ہے d square plus d plus two in n y یعنی کہ d square plus two d یا d square plus d plus two یہ پورے کے پورا بھی ایک آپریٹر ہے اب آپ کہیں گے کہ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ ایک ڈفرینشیل آپریٹر جو ہمارے پاس وہ صرف ڈی بائی ڈی ایکس کو ہم نے ڈی ریپرزینٹ کیا تھا لیکن یہاں پر d square plus d plus two بذات خود ایک آپریٹر بن گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی فردر ڈسکس کریں گے اور ابھی فردر آپ کو ایلیبریٹ کریں گے لیکن آگے چلیں اگر ہم نے یہ کہا کہ d square plus d plus two یہ جو ہے یہ بھی آپریٹر ہے اسی طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کے پاس کسی جگہ پہ آ جائے d square plus four d plus four اب d square plus four d plus four جب لکھا ہوا ہے تو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کیا اس آپریٹر کے فیکٹر بن سکتے ہیں کیا یہ جو آپریٹر ہے اس کو ہم فیکٹرائز کر سکتے ہیں تو جواب آئے گا ہاں لیکن کیسے یہ ہمارا ٹاپک ہے فردر ڈسکشن کا ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل آپریٹر ہے اس کو ہم فیکٹرائز کر سکتے ہیں کیا کہا ہے d square plus four d plus four اگر آپ کے پاس ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں d plus two into d plus two یعنی کہ پہلے ایک دفعہ ڈی پلس ٹو سے آپ آپریٹ کریں اور دوسری دفعہ پھر ایک دفعہ ڈی پلس ٹو سے آپریٹ کریں تو جواب وہی آئے گا جو آپ d square plus four d plus four کے ساتھ آپریٹ کریں گے یہ جو ہم فیکٹرائزیشن کی بات کر رہے ہیں اس پہ کچھ ایگزامپلس وغیرہ کر لیں کافی تقریر ہو گئی ہے تھوڑا سا آپ بھی بور ہو رہے ہوں گے تو کاپی پینسل اٹھائیں اسکرین کے اوپر آپ کے پاس کچھ ایگزامپلس آئیں گی ان ایگزامپلس کو ہمارے ساتھ ساتھ سالو کریں لیکن یہ فیکٹرائزیشن ذرا سا ذہن میں رکھیے گا کہ نارمل فیکٹرائزیشن نہیں ہے یہ کسی بھی ایک ڈفرینشیل آپریٹر کی فیکٹرائزیشن ہے تو یہ ایک آپریٹر ہے آپریٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپریٹ کرے گا جب فیکٹرائزیشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک دفعہ پہلے اس کو آپریٹ کرائے پھر دوبارہ دوسرے فیکٹر سے اس کو آپریٹ کرائے تو یہ کچھ ایگزامپلس ہم کرتے ہیں یہ ایگزامپلس آپ کی اسکرین پہ آئیں گی اس کو دیکھیے اور ساتھ ساتھ اس کو کرتے چلیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ایگزامپل نمبر ون لیتے ہیں اس سیکوینس کے اندر ہمارے پاس دیکھتے ہیں اگر آپ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک آپریٹر سیکنڈ آرڈر کا دیا ہوا ہے d square plus five d plus six اس کو ہم لکھ سکتے ہیں d plus two into d plus three یعنی اس کے دو کمپونیٹ ہو گئے دو فیکٹر ہو گئے ایک ڈی پلس ٹو ایک ڈی پلس تھری یعنی کیا ہوا کہ d square plus five d plus six y is equal to d plus two into d plus three y اور لکھ سکتے ہیں آپ d plus three into d plus two y اس سے ایک چیز یہاں نظر آ رہی ہے کیونکہ فیکٹرائزیشن آپ کسی طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ differential operator D square plus five D plus six جس کے دو فیکٹر ہیں ایک D plus two D plus three تو لکھ سکتے ہیں آپ D plus two into D plus three یا D plus three into D plus two یہ صحیح ہے غلط ہے اس کو پروف کرنے کے لیے نیکسٹ اسٹیپ دیکھیے نیکسٹ اسٹیپ میں آپ سپوز کر لیں کہ ڈبلو آپ کے پاس ہے ڈی پلس تھری وائی یہ آپ کے پاس آ جائے گا Y dash plus three Y then after words D plus two W یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا D W plus two W پھر اس کے بعد آپ ایسا کریں اس کو دوبارہ سے آپریٹ کریں اور ڈبلو کی ویلو پٹ کر دیں آپ کے پاس آ جائے گا D plus two into D plus three y is equal to y double dash plus y dash plus six y یہ تو ایک طرح سے آپریٹر یا آپریشن کرنے سے ہمارے پاس آیا D plus two into D plus three Y which will be given by Y double dash plus five Y dash plus six Y اسی طرح سے اگر ہم سپوز کریں ناؤ کہ W is equal to D plus two Y that is Y dash plus two Y then D plus three W will be D W plus three W یہ دو اسٹیپ کرنے کے بعد اگر آپ ڈبلو کی ویلو سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا D plus three into D plus two is equal to y double dash plus five y dash plus six y اس سے کیا ثابت ہوا اس سے ثابت یہ ہوا کہ ڈفرینشیل آپریٹر فیکٹرائزیشن کرنے کے بعد کمپیوٹ کرتا ہے یعنی کہ D square plus five D plus six جو ہمارے پاس تھا یہ لکھا جا سکتا ہے D plus three into D plus two یا D plus two into D plus three دونوں کیسز میں الٹیمیٹلی جو آپ کے پاس جواب آئے گا وہ ایک ہی آئے گا ٹھیک ہے تو یہ کمٹیٹو پراپرٹی یہاں پر ہولڈ کرتی ہے یعنی یہ کمیوٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے اس ڈسکشن کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں اور ایک ایگزامپل لیتے ہیں اس کی ایک اور پراپرٹی یہاں پہ نظر آئے گی اب جو نیکسٹ ایگزامپل آپ کے پاس ہے وہ ڈی اسکوائر مائنس ون کی ہے اب ڈی اسکوائر مائنس ون کو آپ لکھ سکتے ہیں D minus one into D plus one یا D plus one into D minus one دونوں کیسز میں جواب وہی آئے گا تو کموڈیٹو پراپرٹی اس ایگزامپل سے بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ ہولڈ کرتی ہے لیکن ایک آپریٹر ہے ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں D square plus D plus two جو اوپر ایگزامپل میں ہم نے چیک کیا تھا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو ریئل فیکٹر نہیں بن سکتے یا فیکٹر ود ریئل نمبر نہیں بن سکتے D square plus D plus two کے جو فیکٹر بنیں گے وہ شاید کمپلیکس نمبرس میں بنیں گے دوسرے لفظوں میں اس کے اگر آپ روٹس معلوم کریں گے تو وہ ریئل روٹس نہیں ہوں گے اب جو نیکسٹ ایگزامپل آپ کے پاس آئیے یہ ہے y double dash plus four y dash plus four y is equal to zero جو میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کی تھی ورڈس میں جب میں ایکسپلین کر رہا تھا اس کے بھی فیکٹر ہو جائیں گے D plus two whole square اور D plus two whole square کو آپ کسی طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں تو کمپوٹیو پراپرٹی ہولڈ کرے گی یہ جو ابھی ہم نے دو ایک ایگزامپلس آپ کو دکھائیں اسکرین کے اوپر اس سے پتا چلا کہ کچھ الجبرائی پراپرٹی یہ جو اینیلیٹر آپریٹر ہے ہولڈ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن ٹر آپریٹر کہاں سے آ گیا میں نے تو ابھی ڈی کی بات کی تھی تو ابھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈیفائن نہیں کیا تھا اینیریٹر آپریٹر یہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی اس کو پھر دوبارہ سے بتا دوں ایک دفعہ کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک ڈیفرنشیل آپریٹر ڈیفرنشیل آپریٹر کو ڈیفائن کیا ڈی بائی ڈی ایس کے ساتھ اس کے بعد اس کی پراپرٹی بتائی پہلی پراپرٹی بتائی کہ اس کی فیکٹرائزیشن ہو سکتی اس کے بعد دوسری چیز یہ میں نے بتائی کہ یہ کموٹیو پراپرٹیز میں ہولڈ کرتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس D square plus four D plus four ہے تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں D plus two into D plus two اسی طرح سے اگر آپ کے پاس D square plus five D plus six ہے اس کے فیکٹر ہو سکتے ہیں D plus three into D plus two یا D plus two into D plus three ٹھیک ہے اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو ہمارا ٹاپک ہے اینیلیٹر آپریٹر یہ ہوتا کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اینیلیشن کوئی چیز کر رہی ہے the thing which is annihilating is called annihilator اگر اس کمرے کے اندر اتفاق سے آکسیجن ختم ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا ہم لوگ یہاں پہ ختم ہو جائیں گے آپ تو یہ نہیں چاہتے نا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈفرینشیل اکویشن کا کورس چلتا رہے اور ہم لوگ اینیلیٹ اس وقت تک نہ ہو تو اینیلیٹر آپریٹر بیسیکلی یہ کرتا ہے کسی بھی نان ہوموجینئس اکویشن کو ہوموجینس بنا دیتا ہے ٹھیک ہے کیا مطلب ہوا کہ کسی بھی نان ہوموجینئس اکویشن کو ہوموجینس بنا دیتا ہے اس سے مراد کیا ہوئی اس سے مراد یہ ہوئی کہ آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو فنکشن جی ایکس ہوتا ہے وہ اس طرح سے آپریٹ کریں کہ وہ فنکشن زیرو ہو جائے مثال کے طور سے اگر بڑی سمپل سی اکویشن ہم لے لیتے ہیں D square plus five D plus six with in bracket outside y is equal to x right hand side پہ ایکس ہے اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سمپل سا ایکس ہے اگر اس پوری ڈفرینشیل اکویشن کو آپ دو دفعہ اور ڈفرینشیٹ کریں یعنی کہ ڈی اسکوائر آپریٹر دونوں سائڈ پہ اپلائی کریں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آئے گا آپ کے پاس D square into D square plus five D plus six آئے گا اور وائی بھی موجود ہوگا اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہوگا ڈی اسکوائر ایکس ایک دفعہ ڈیفرینشیٹ کریں گے ایکس کو تو ون آ جائے گا اور دوسری دفعہ جب آپ ڈیفرینشیٹ کریں گے تو زیرو ہو جائے گا تو یعنی کہ اب یہ جو نئی ماڈیفائڈ ڈیفرنشیل اکویشن آ گئی یہ کون سی اکویشن آ گئی ہوموجینئس ڈیفرنشیل اکویشن آپ بڑے خوش ہوں گے کیونکہ اس کو ہم سالو کر لیں گے سالو کرنے کے بعد جو ہمارا سولوشن آئے گا کون سا آئے گا خالی کمپلیمنٹری فنکشن کوئی پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا یہ تو بڑی آسان سی بات ہے لیکن اتنی آسان بھی نہیں ہے اس کو ابھی آگے ڈسکس کریں گے فارملائز کریں گے کہ کس طرح سے آپ یہ اینیلیٹر آپریٹر معلوم کریں گے یہ تو بڑا آسان سا سوال تھا اگر میں لکھتا فرض کیا اگر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ x x x square plus plus five the power تو آپ کے لیے اینیلیٹر آپریٹر معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے اب ان چیزوں سے یا اس ڈیفینیشن سے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تو آپ کے ذہن میں ایک پکچر بن رہی ہوگی کہ ہم ایک ایسا آپریٹر ڈھونڈیں گے جو کہ ہماری ڈفرینشیل اکویشن کو جو کہ نان ہوموجینس ہے اس کو ہوموجینس اکویشن میں کنورٹ کر دے دوسرے لفظوں میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس جی ایکس جو ہوگا وہ دیکھیں گے کہ کون سا آپریٹر اس کو اینلیٹ کر دے گا یا زیرو کر دے گا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں یہ جو ہمارا لیسن ہے اس کے اندر ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپریٹر کو جو کہ رائٹ ہینڈ سائڈ فنکشن کو زیرو کر دے یعنی اگر آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن کچھ اس فارم سے لکھی ہوئی ہو کہ L y is equal to g x تو آپ نے ایک ایسا آپریٹر ڈھونڈنا ہے جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے جی ایکس کو زیرو کر دے اس ڈسکشن کو آگے لیتے ہیں آگے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ہم کیسے معلوم کریں گے کس طریقے سے کریں گے لیٹ پروسیڈ فردر ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں ان ایگزامپلس کی مدد سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جو چیزیں نا یہ سہل ہو جائیں اگر بعض وقت زیادہ تھیوری بتاتے ہیں تو آپ بھی بور ہو جاتے ہیں کچھ ہمیں بھی تھکن سی محسوس ہونے لگتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ کچھ چیزیں کریں اور mathematics by doing is better than mathematics by learning اور میتھمیٹکس بائی ایکسپلیننگ تو ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس ایگزامپل میں ہمارے پاس پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ differential of any constant is zero اسی طریقے سے ڈی اسکوائر ایکس ابھی میں نے آپ کو بتایا زیرو کے برابر ہوتا ہے ڈی کیوب ایکس اسکوائر بھی زیرو ہوتا ہے ڈی فور ایکس کیوب بھی زیرو ہوتا ہے تو اس سے کیا پتا چلا ہمیں کہ جو ڈفرینشیل آپریٹر ہیں D D square D cube D four they annihilates functions کے x x x square cube in general ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ differential operator D to the power n یعنی این آرڈر کا annihilates each of the function one x x square and so so forth x to the power n minus one میں نے کیا آپ کو بتایا میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس ڈی کیوب ہے یعنی تھرڈ آرڈر ڈفرینشیل تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو یعنی ون ایکس اور ایکس اسکوائر اس کو اگر آپ تین دفعہ ڈیفرینشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب زیرو آ جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک operator D to the power four تو یہ one x x square x cube تک اگر آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب زیرو آ جائے گا تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ one x x square x cube آپ کے پاس موجود ہے کیا ان کا ایک لینئر کمبنیشن بھی اس کو سیٹسفائی کرے گا اس کنڈیشن کو یا نہیں کرے گا یہ ایک اچھا سا سوال ہے جس کا جواب ہم اگلی ایگزامپل میں دیتے ہیں جی اگلی ایگزامپل کیا ہے اگلی ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک لینئر کمبنیشن مختلف فنکشنس کے دیے ہے تو کیا کوئی ایک ڈفرینشیل آپریٹر اس کو اینلیٹ کر لے گا یا نہیں کرے گا یا اس کو ختم کرے گا یا نہیں کرے گا الٹیمیٹلی زیرو آئے گا یا نہیں آئے گا یہ ہماری ایک ایگزامپل ہے نیکسٹ ایگزامپل میں ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ اگزامپل نمبر سکس ہے آپ کے پاس y is equal to one minus five x square plus eight x cube آپ کو پتا ہے کہ ایکس کیوب اس کے اندر ہائیسٹ ٹرم ہے اس کی ڈگری تھری ہے اگر آپ کے پاس ڈفرینشیل آپریٹر فورتھ آرڈر کا لے لیں ڈی فور تو یہ سارے کا سارا جو فنکشن ہے آپ کے پاس یہ زیرو ہو جائے گا there four D four y is equal to D four one minus five x square plus eight x cube is equal to zero اب یہ جو آپ کے پاس نوٹ آیا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں those functions which are by order linear differential operator L are simply those functions that can be obtained from the general solution of the homogeneous differential equation L y is equal to zero یہ جو نوٹ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا یہ ایک آپ کو ہنٹ دے رہا ہے کہ آپ نے کون کون سے فنکشن لے سکتے ہیں اور وہ فنکشن کہاں سے آ سکتے ہیں جس کو کوئی بھی آپریٹر اینلیٹ کرے گا اس کے لیے ہم نے ایگزامپل نمبر سیون لی ہے آپ کے لیے اگر ایگزامپل نمبر سیون دیکھیں یہ کیا ایگزامپل ہے D minus alpha to the power n y is equal to zero یہ آپ کے پاس ایک سمپل سی ہوموجینس ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کی آگزری اکویشن کیا ہوگی آپ کے پاس that is equal to m minus alpha to the power n is equal to zero یعنی اس کے روٹس کیا جائیں گے آپ کے پاس آل روٹس آر ایلفا لیکن اس کی ملٹیپلسٹی ہوگی این یعنی یہ جو آگزلری اکویشن ہے having roots alpha alpha alpha times اب یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے آپ کی آپ کو پتا ہے from the knowledge of the previous lecture کہ یہ equation n linearly independent solution رکھتی ہے یعنی they will be n linearly independent solution of this differential equation جس کو ہم لکھ سکتے ہیں y is equal to c one e to the power alpha x plus c two x e to the power alpha x plus c3 x square e to the power alpha x and so on so forth plus cn x to the power n minus 1 e to the power alpha x تو یہ جناب آپ کے پاس اس کا سولوشن آ گیا کس کا جو ڈیفرنشیل اکویشن اوپر دی ہوئی تھی D minus alpha to the power n y is equal to zero لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ جو سولوشن آپ کے پاس آیا اس کو ایک ڈفرینشیل آپریٹر جو آپ کے پاس ہے D minus alpha to the power n سے آپریٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اینیلیٹ ہو جاتا ہے اس سے ثابت یہ ہوا کہ D minus alpha to the power n annihilates each of the functions e to the power x x e to the power x x square e to the power alpha x and so on so forth x x to to the power n n minus the power n minus 1 e to the power alpha x اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ d minus alpha to the power n اس سولوشن پہ آپریٹ کریں گے تو آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن وی آ جائے گی once again I would like to repeat there is a consequence of the fact the differentiation can be perform term by term the differential operator D minus alpha to the power the function y is equal to c one e power c two s e power c three so n plus c e minus one power the power e e e یہ ہم نے دیکھا پہلے کہ D minus alpha to the power is equal to zero ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ہوموجینس اکویشن ہے اس ہوموجینس اکویشن کے ہمارے پاس این روٹس آنے چاہیے لیکن اتفاق سے سارے کے سارے جو این eh, روٹس ہیں وہ سب برابر ہیں الفا کے برابر تو اس کا سولوشن یا کمپلیمنٹری فنکشن جو آپ کہتے ہیں اس صورت میں کمپلیمنٹری فنکشن ایک ٹوٹل سولوشن ہو جائے گا تو that will be equal to y is equal to c one e to the power alpha x plus c two e to the power alpha x into x plus c three x square e to the power alpha x and so on so forth and plus c c n minus one x to the minus one e to power alpha x اب یہ آپ کے پاس جو ایک سولوشن آ گیا کس کا آیا D minus alpha to the power n y کا لیکن اگر اس وائی کی جگہ آپ یہ جو جواب آیا سبسٹیچیوٹ کریں یعنی یہ جو آپ کے پاس سولوشن آئے گا یہ اس کو سیٹسفائی کرے گا اس اکویشن کو ان ادر ورڈس کہ جتنے بھی اس کے کمپوننٹ آئیں گے یا جتنے بھی اس کے سولوشن آئیں گے آپ کے پاس وہ کیا ہوں گے یہ جو آپریٹر آپ کے پاس ہے یہ اس کو ایلولیٹ کر دے گا یہی چیز ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار کہ جتنے بھی آپ کے پاس سولوشن آئے لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشن آئے ہر ایک کو یہ جو آپریٹر ہے اس کو اینلیٹ کرے گا یہی چیز تھوڑی سی آگے بھی بتانے کی کوشش کی جائے گی لیکن یہ ڈی مائنس الفا آیا کہاں سے کس جگہ سے آیا یہ تو ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی اور ایگزامپل کے ذریعے ہم نے ایک آرڈر بنایا اور جس میں ہم نے بتایا کہ اس طریقے سے یہ پراپرٹی ہولڈ کرتی ہے کچھ ایگزامپل اور کرتے ہیں شاید یہ چیز کلیئر ہو جائے اب جو دوسری اگزامپل لیں گے اس کے اندر ہم ڈفرینشیل آپریٹر لیتے ہیں ڈفرینشیل آپریٹر لینے کے بعد اس کو سالو کریں گے اور سالو کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا اس کو اینلیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا next example is coming on your screen now بڑی سمپل سی ہے ایف ایکس دی ہے آپ کے پاس e to the power five x اگر آپ دیکھیں کہ e to the power five x ہے تو آپ کے پاس یہ جو آپریٹر ہے ڈی مائنس فائیو اگر آپ لے لیں تو یہ D minus five e to the power five x is equal to zero یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ڈی مائنس فائیو کہاں سے آیا یہ ابھی ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کیسے آئے گا اس کا سیکنڈ کمپونیٹ آپ کے پاس دیا ہوا ہے g x that is equal to four e to the power two x minus six x e to the power two x یہ کمبنیشن ہے ٹو سب فنکشنس کا رائٹ ہینڈ سائڈ پر تو اگر آپ دیکھیں کہ D minus two whole square اگر آپ لیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا D square minus four D plus four اس کو آپریٹ کریں آپ four e to the power two x minus six x e to the power two x پہ تو آپ کے پاس کیا آئے گا D minus two whole square with in bracket four e to the power two x minus six x e to the power two x اس کو ڈفرینشیٹ کریں سمپلیفائی کریں کچھ الجبرا لگائیں جواب آ جائے گا آپ کے پاس زیرو تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ آپ کے پاس یہاں پہ ڈفرینشیل آپریٹر جو اس کو اینیلیٹ کرے گا یا annihilator operator L will be given by D minus two whole square L is now being denoted as annihilator operator اب آپ اس میں غور سے دیکھیں کہ اس کیس کے اندر ہمارے پاس جو ہم نے اوپر ایگزامپل لی تھی یہاں پہ الفا ٹو ہے اور این بھی ہمارے پاس ٹو ہے اب آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کون سا آپریٹر ڈھونڈ رہے ہیں ہم ایک ایسا آپریٹر ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ کے جو فنکشن ہے اس کو کسی صورت سے زیرو کر دے اگر وہ زیرو کر دے تو ہمارے پاس جو اکویشن ہوتی ہے نان ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن کے لیے یہ جو میں نے ابھی ایگزامپل لی تھی اس میں تھا D minus alpha to the power n y is equal to zero اب وائی آپ کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی فنکشن ہو سکتا ہے اور الٹیمیٹلی جب اس کو آپریٹ کریں گے D minus alpha to the power n تو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پر زیرو آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک ایسا آپریٹر اگر آپ ڈھونڈ لیں تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے میں شاید کامیاب ہو جائیں اور یہی ہم اپروچ لگائیں گے جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا لیکن نیکسٹ لیکچر میں جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے چلیں کہ یہ اینیلیٹر آپریٹر ہم معلوم کیسے کریں گے اس کے لیے ہم ایک جنرل قسم کی کویشن لیتے ہیں جنرل ایک ایگزامپل لیتے ہیں جس کو فردر ایلیبریٹ کریں گے اور اس کو ڈفرنٹ کنڈیشنز کے اندر ہم اپلائی کریں گے تو ہمیں تھوڑا سا پتہ چل جائے گا کہ ہم اگر ہمارے پاس فنکشن جی ایکس ایک طرح کا دیا ہوا ہو تو ہم فورن ڈفرینشیل آپریٹر یا اینلیٹر آپریٹر کیسے معلوم کر لیں گے ہاں ہم نے کچھ ایگزامپلس کی اب جو ہم ایگزامپل لے رہے ہیں وہ ایگزامپل کافی اہم ہے اور یہ ایک جرنلائز قسم کی ہے اسی طرح کی کچھ ایگزامپل آپ نے ایف ایس سی کے اندر جب سالو کی تھی کوالٹی اکویشن اس میں کی تھی اب یہ جو ایگزامپل ہمارے پاس آئی ہے یہ کیا ہے D square minus two alpha D plus alpha square plus beta square whole to the power n into y equal to zero یہ آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن آئی ڈفرینشیل اکویشن کون سی آئی جس کے اندر آپ کے پاس این ایتھ آرڈر ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کے پاس الفا اور بیٹا ہے اس کو ہم اینالائز کریں گے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ایک اچھی جرنلائز قسم کی ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے جو بہت آپ کو مدد کرے گی اینلیٹر آپریٹر معلوم کرنے کے لیے اس کو سالو کرتے ہیں آگے پروسیڈ کرتے ہیں آپ اس ڈفرینشیل اکویشن کی آگزلری اکویشن لکھ سکتے ہیں ویچ ول بی ایو to m square minus two alpha m plus alpha plus beta square whole to the power two zero اب یہ دیکھیں این اسکوائر ڈگری کی ایک ایکشن ہے اب اس کو اگر ہم لکھ سکتے ہیں m square minus two alpha m plus alpha square plus beta square is equal to zero اس کو اگر ہم سالو کریں تو ہمارے پاس ایم آ جائے گا alpha plus minus iota beta یعنی روٹس کیا آ گیا سمپل دیکھنے میں تو اتنی بڑی لگ رہی تھی لیکن اس کے جو روٹس آئے دو آئے ایک روٹ آ گیا m one which is given by alpha plus iota beta اور دوسرا جو روٹ آ گیا m two is equal to alpha minus beta اب یہ کیونکہ اس کی ملٹیپلسٹی دونوں روٹس کی این ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ اس اکویشن کا اس ڈفرینشیل اکویشن کا جو جنرل سولوشن ہو جائے گا وہ کیا ہوگا linear combination of following linearly independent solution once again the general solution of the differential equation will be a linear combination of the following linearly independent solution اب کون سے لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشن آئیں گے e to the power the power cos x power beta x e to the power forth beta so forth x to the 1 one e to the power x cos beta e x یہ فرسٹ سیٹ آف سولوشن ہو جائیں گے اس کے بعد سیکنڈ سیٹ آف سولوشن کیا ہو جائیں گے آپ کے پاس is x beta power beta power beta so forth last the one e to the power beta اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو اوپر ڈفرینشیل آپریٹر آپ کے پاس تھا D square minus two alpha D plus alpha square plus beta square whole to the power n this is an annihilator operator of all these function اور دا کمبنیشن آف آل دینکشن اب ہمارے پاس ایک چیز آگے ڈسکس کرنے کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ کے پاس D square minus two alpha D plus alpha square plus beta square square whole then power n ہے یہ آپ کے پاس ایک ڈفرینشیل سوری ایک آپ کے پاس ایک آپریٹر ہے اب یہ جو آپریٹر اس کو ہم نے کہا اینلیٹر آپریٹر کیوں کہا اس لیے کہا کہ آپ کے پاس جو سیٹس آف سولوشن آئے یعنی یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کو سالو کرنے کے پاس آپ کے پاس ایک این سیٹس آف سولوشن آئے دوسرے این سیٹس آف سولوشن آئے ایک میں سارے میں سائن بیٹا ایکس تھے دوسرے میں سارے میں کاس بیٹا ایکس تھے تو یہ ہر فنکشن کو اینیلیٹ کر دے گا اور اس کے لینئر کمبنیشن کو بھی اینیلیٹ کر دے گا اور سارے ٹوٹل آپ کے پاس اگر ٹوٹل ایک لینئر کمبنیشن بنا دیں جس کے اندر این پلس این سولوشنز ہیں تو ان سب کو بھی اینلیٹ کر دے گا تو اس سے ثابت یہ ہوا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ قسم کا اینلیٹر آپریٹر ہے اب یہ تو ہم نے این جنرل لے لیا تھا الفا جنرل لے لیا تھا بیٹا جنرل لے لیا تھا اب اس کو ایکسپلین کریں گے کہ الفا کی اگر ہم ویلو پرٹیکولر لیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے اور اگر ہمارے پاس این کی کچھ ویلو لیں ون لے لیں ٹو لے لیں تھری لے لیں تو کیا آئے گا یہ کچھ ایگزامپلس آگے ہم کرتے ہیں اب ایگزامپل لیتے ہیں ہم جس کے اندر ہم ایلفا کو ویری کریں گے اور این کو ویری کریں گے اسی طریقے سے آپ چاہیں تو بیٹا کو بھی ویری کر لیں اور این کو بھی ویری کر لیں یا سب کو مختلف ویلوز سبسٹیوٹ کریں مثال کے طور سے این اگر آپ ون لے لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ کیا ہو جائے گا ایک سیکنڈ آرڈر کا آپریٹر آ جائے گا اس کے بعد اگر آپ این کی ویلو ٹو رکھ لیں گے تو آپ کے پاس یہ fourth order n so on so forth چلتا جائے گا اسی طریقے سے الفا کی ویلو اگر آپ زیرو لے لیں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا D square minus beta square to the power n اور این کی ویلو اگر یہاں ون لے لیں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا D square minus beta square to zero تو یہ بھی آپ کے پاس ایک آپریٹر آ جائے گا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں آگے جو کچھ ایگزامپلس ہم دیں گے let's take equal to minus one beta is equal to two n is equal to one تو یہ آپ کا آپریٹر بن جائے گا D square plus two D plus five اب یہ جو آپریٹر ہے اگر اس کو آپ آپریٹ کریں e to the power minus x cos two x پہ اور e to the power minus x sine two x پہ تو آپ کے پاس جواب زیرو آ جائے گا اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ D square plus two D plus five annihilates e to the power minus x cos two x یا e to the power minus x sine two x ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اگر آپ یہ ڈفرینشیل اکویشن لیں T square plus two D plus five y is equal to zero تو اس کے آپ فردر روٹس بنائیں کس کے آگزلری اکویشن کے آگزلری اکویشن آپ کے پاس بن جائے گی m square plus two m plus five is equal to zero m is equal to minus one plus minus two iota تو اس کے دو سولوشن ہو جائیں گے ایک سولوشن ہو جائے گا e to the power minus x cos two x اور e to the power minus x sine two x یہ دونوں لینئرلی انڈیپینڈنٹ سولوشن ہیں کس کے ڈیفرنشیل اکویشن جو آپ کے پاس ہیں D square plus two D plus five into y is equal to zero تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو آپ کے پاس آپریٹر ہے this also annihilates a linear combination of y one and y two linear combination کیا اگر آپ لے لیں five y one minus nine y two یہ ویسے میں نے لے لیا رینڈملی آپ کچھ اور بھی لے سکتے تھے five y one minus nine y two will be given by five e to the power minus x cos two x minus nine e to the power minus x sine two x آپ دیکھیں گے کہ اس کو اینڈلیٹ کر دے گا جلدی سے ایک دوسری ایگزامپل لے لیں جس میں alpha is equal to zero beta is equal to one n is equal to two لے لیں اس سبسٹیٹیوشن سے آپ کے پاس آ جائے گا D square plus one whole square یا D four plus two D square plus one آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اگر اس آپریٹر کو آپریٹ کریں ایکس پر یا سائن ایکس پر یا ایکس کاس ایکس پر اور ایکس سائن ایکس پر یعنی کسی پہ بھی ان چاروں میں سے یعنی cos x sine x x cos x یا ایکس ایکس سائن ایکس پہ اگر آپ آپریٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب زیرو آ جائے گا اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ جو بھی ہم نے ڈیفرنشیل آپریٹر ڈیفائن کیا تھا D square plus one whole square یا D four plus two D square plus one اس کو اگر ہم آپریٹ کریں کاس ایکس پہ سائن ایکس پہ یا x cos x x sine x پہ یا ان کے کسی بھی لینئر کمبنیشن پہ تو الٹیمیٹلی جواب زیرو آ جائے گا یعنی کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہم نے ایک آپریٹر آئیڈینٹیفائی کر لیا کون سا operator D square plus one کا یا D square plus one whole square کا یہ ایک ایسا امپورٹنٹ آپریٹر ہے جو کسی وقت بھی cos x sine x x cos x x sine x اس کو کسی وقت بھی اینیلیٹ کر دے گا یا کسی بھی اس کے لینئر کمبنیشن کو تو جس وقت آپ یہ آپریٹر ڈھونڈیں گے تو یہ ایک آپریٹر بڑا ہینڈی نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کو آگے فردر ایلیبریٹ کرتے ہیں ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں یہ ایک اور ایگزامپل ہے جو آپ کے اسکرین کے اوپر اب آئے گی اس ایگزامپل کو ذرا آپ دیکھ لیجیے گا اور اس کو بھی ہم سالو کر لیتے ہیں quickly before we proceed further اب اس ایگزامپل میں ہم الفا کی ویلو زیرو لیتے ہیں این کی ویلو ون لیتے ہیں تو ہمارا جو آپریٹر بن جائے گا وہ D square plus beta square یہ جو آپریٹر ہے ہمارے پاس یہ اینلیٹ کر دے گا کوس بیٹا ایکس کو اور سائن بیٹا ایکس کو تو یہ بھی ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا کہ یہ ایک اچھا ایک آپریٹر پکڑا گیا اتفاق سے D square plus beta square that will annihilate cos beta x اور سائن بیٹا ایکس اور any linear combination of these two functions تو یہ ہمارے پاس ایک اچھا سا آپریٹر آ گیا ہے اس کو ذرا سا سنبھال کے رکھ لیجیے گا اور اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا اب بیٹا تو میں نے جنرلی لے لیا ہے اس میں آپ لے سکتے ہیں بیٹا کی ویلو ون بیٹا کی value four and so on so forth یہ جو ابھی میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل کرائی تھی جس کے اندر الفا کی کچھ ویلوز لے لیں بیٹا کی ویلوز لے لیں کچھ این کی ویلوز لے لیں یہ مختلف کمبینیشنس آپ اور ٹرائی کریں اور ٹرائی کرنے کے بعد دیکھیں کہ کیا چیزیں آتی ہیں مثال کے طور سے ابھی میں نے بیٹا کی ویلو کچھ نہیں لکھی تھی ڈی اسکوائر پلس ون دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سائن ایکس کو یا کاس ایکس کو انلیٹ کر لے گا اسی طرح سے D square plus one whole square دیکھیں تو آپ کے پاس یہ کیا ہو جائے گا ایکس سائن ایکس یہ ایکس ایکس کو ایلیٹ کر لے گا اور یہ اس کے لینئر کمبنیشن کو تو یہ تو آسان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آپریٹر دیا ہوا ہے جو کسی فنکشن کو اینیلیٹ کر لے گا لیکن اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن دیا ہوا ہے تو آپ کیسے معلوم کریں گے وہ آپریٹر جو اس کو اینیلیٹ کر لے گا اس کے لیے تھوڑی سی ایکسپرٹیز چاہیے تھوڑا سا ایکسپیرئنس چاہیے تھوڑی سی پریکٹس چاہیے جو کہ ہم کریں گے ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے ہم فردر جانے سے پہلے آپ کے لیے یہ لا رہے ہیں یہ جو نوٹ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا اس نوٹ کے اندر ساری چیزیں جو ہیں ہم نے آپ کے لیے بریف میں بتائی ہیں اور اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ اسکرین پہ تو آ رہی ہوگی اگر ہمارے پاس ایک linear operator with constant coefficient ہو such that L y one is equal to zero and L y two is equal to zero that is operator L annihilate the function y one y two تو یہ جو آپریٹر ہے اس کے لینئر کمبنیشن کو بھی اینیلیٹ کرے گا اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو آپریٹر ہیں اس میں کنڈیشن آف لینئرٹی بھی سیٹسفائی ہوتی ہے سیکنڈ تھنگ از اگر آپ کے پاس دو L one and L two linear operator ہوں with constant coefficient such that L one y one بھی زیرو ہے اور ایل ٹو وائی ٹو بھی زیرو ہے لیکن L one y two is not zero and similarly L two y one is not zero اس سے مراد کیا ہوئی کہ ایل ون جب آپریٹ کر رہا ہے وائی ٹو پہ تو زیرو نہیں آ رہا ہے and L two y one پہ بھی جب آپریٹ کر رہا ہے تو زیرو نہیں آیا تو ہم کہتے ہیں the product of these differential operator L one and L two and let's a linear sum of y one x plus y two x اس سے کیا مراد ہوئی اس سے مراد یہ ہوئی کہ L one L two operating on y one x plus y two x is equal to zero ٹھیک ہے اب یہی لینئرٹی پراپرٹی آپ لگائیں اور آپ دیکھیں آپ کے پاس یہی چیز آگے تین اسٹیپ میں نظر آ رہی ہے کیا نظر آ رہی ہے آپ کے پاس L one L two operating upon y one plus y two will give you L1, L2, Y1 plus L1, L2, Y2. But we know that L1, L2 is equal to L2, L1. Therefore, L1, L2 operating upon Y1 plus Y2 is equal to L2, L1, Y1 plus L1, L2, Y2, and so on, so forth. Ultimately آپ کے پاس کیا آ جائے گا الٹیمیٹلی آپ کے پاس آ جائے گا L one L two operating upon y one plus y two is equal to zero تو یہی چیز ہم نے پروو کرنی تھی اس نوٹ کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا اور اس کو ازبر کر لیجیے گا کیونکہ یہ کافی جگہ پہ اپلائی ہو سکتا ہے یہ جو بھی ہم نے اوپر اگزامپل کی تھی جس میں D square minus two alpha D plus alpha square plus beta square ہم نے ایک آپریٹر لیا تھا اور اس کے بعد اس کی کچھ کنڈیشنز ہم نے لگائی تھی لگانے کے بعد ہم نے کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ اینولیٹر آپریٹر آ گئے تھے یہ ہمیں کچھ گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں جس کے تحت ہم آپریٹرس معلوم کر سکتے ہیں ابھی تک جتنی بھی ہم نے اگزامپل کی تھی جس میں آپریٹر دیا ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ اس فنکشن کو اینولیٹ کر سکتے ہیں یا کرتے تھے آپ کچھ ایگزامپلس ہمارے پاس ہیں یہ میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جو ایگزامپل آئی ہے اس ایگزامپل کے اندر آپ کے پاس ایک فنکشن دیا ہوا ہے آپ نے معلوم کرنا ہے کہ اس کا ایلیٹر آپریٹر کیا ہوگا اس کو ٹرائی کر لیجیے گا اس کے بعد ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس جس کے اندر پھر آپ کو ایک فنکشن دیا ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ اینیلیٹر آپریٹر معلوم کریں یعنی اس میں آپ نے ایل کی ویلو کیلکولیٹ کرنی ہے یہ پریکٹس ایگزامپلس ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسرسائز اور دی ہیں ان کو بھی ٹرائی کر لیجیے گا ہم اپنے لیکچر کو آج یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں آج ہم نے اپنے لیکچرز میں کچھ ڈفرینشیل آپریٹر کو ڈیفائن کیا ان کی کچھ پراپرٹیز کو ہم نے اسٹڈی کیا کچھ ہم نے اپنے ڈسکشن کو فارملائز کیا یہ جو ہم نے آپریٹر ڈیفائن کیا تھا D D by D x اس کے بعد اس کے کچھ کمبنیشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ سم پروڈکٹ بھی اس آپریٹر کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں اس کی ہم فیکٹرائزیشن کر سکتے ہیں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کے لیے اور ابھی تک ہم نے اس کو اچھی طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے ڈفرینشیل اکویشن کا پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کے لیے اگلے جو لیکچر کا ہمارا جو ٹاپک ہے عنوان ہے اس کے اندر ہم زیادہ تر اس آپریٹر کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کس کے لیے پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کے لیے یا پرٹیکولر انٹیگرل معلوم کرنے کے لیے جب تک کے لیے تھوڑے سی آپ پریکٹس اپنی جاری رکھیے گا کس چیز کے لیے کہ یہ اینیلیٹر آپریٹر آپ کیسے معلوم کریں گے اور جب یہ معلوم کر لیں گے تو ہم اس کو اپلائی کر دیں گے اور اپلائی کرنے کے بعد انڈیٹرمنٹ کوفیشن سے ہم اپنی اکویشن کا کمپلیٹ سولوشن معلوم کر سکیں گے ٹھیک ہے جب تک کے لیے آپ ایکسرسائز جاری رکھیے گا پریکٹس کرتے رہیے گا ان اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی اور اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے ابھی یہ ٹاپک یہاں پہ ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم